السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو جو ہے پورے جوش و خروش سے آپ کر رہے ہوں گے اور لیکچر نوٹس ٹیکسٹ بکس جو میں نے آپ کو پرسکرائب کی تھی وہ اور اخبار کا مطالعہ ڈیلی اخبار کا اور یہ ضروری ہے اس کورس کے لیے یہ آج جو ہمارا لیکچر ہے پلاننگ یعنی منصوبہ بندی جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی سلسلے میں ہے اور آج کے لیکچر میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے پلاننگ جو نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر کی جاتی ہے یہ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اب تک جو ہم نے پلاننگ کی بات کی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ پلان کیا ہوتی ہے واٹ از پلاننگ اور پلانس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں ان کی ہم نے بات کی پھر ہم نے ریشنل پروسیس آف پلاننگ جو ہے اس کو ڈسکس کیا کہ کون سے جو ہیں وہ اسٹیپس اس میں انوالوڈ ہیں اور ہم اس کو ریشنل کیوں کہتے ہیں پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں پلان کا اور آبجیکٹوز کی جو ہیرارکی کی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں اور اسی پر ہم نے ختم کیا تھا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے تھیئری پڑھی ہے پلاننگ کی اور جو ہم نے کانسیپٹس پڑھے ہیں پلاننگ کے بارے میں آبجیکٹوز اور اسٹریٹجی کی تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ میں کون سے ادارے ہیں اور نیشنل لیول پہ پلان کس طرح سے بنتی ہے کس طرح سے اپروو ہوتی ہے پروجیکٹس کیا ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پروونشل لیول پہ جو ہے وہ پلانز جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اور پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ آرگنائزیشنل لیول پہ پلانز وہ جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں کس طرح سے اپروو ہوتے ہیں کون سے وہ ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں حکومت میں تو یہ آج کے لیکچر کا اوور ویو ہے جو آپ کے سامنے ہے وہی جو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہم پلانس نیشنل لیول پر اور پروونشل لیولس پہ جو پلانز ہیں ان کے کون سے ادارے ہیں اور کس طرح سے پلانز بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جس چیز کی بات کریں گے تھوڑی سی میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دوں گی ان اداروں کی جو حکومتی لیول پر حکومت کی سطح پر منصوبہ بندی کرتے ہیں تو جیسے ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی کہ جو پلاننگ جب پاکستان بنا اس وقت بہت سی چیزیں جو تھیں ان کی کمی تھی اور یہ کمی اس صورت میں تھی کہ سڑکیں جو ہیں وہ نہیں تھیں سرکاری عمارات جو ہیں جن میں حکومتی دفتر جو ہیں ان کو قائم کیا جائے ان دفاتر وہ بلڈنگز نہیں تھیں بجلی کا نظام جو ہے وہ نہیں تھا پانی اور آبپاشی کا نظام جو ہے وہ نہیں تھا یوں کہہ لیجئے کہ سوشل اور فزیکل انفراسٹرکچر جو ہے جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے وہ ادارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے وہ نہیں تھے اور جو تھوڑے بہت تھے وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ان ایڈوکیٹ تھے تو اس سلسلے میں حکومت نے کیا کیا تو سب سے پہلے جو ادارہ قائم کیا گیا وہ ڈویلپمنٹ بورڈ تھا یہ ادارہ 1948 میں قائم کیا گیا اور اس ادارے کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نئے ملک کے لیے اس کی سوشل اور اکنامک ڈویلپمنٹ کے لیے پلان بنائے اور اس سلسلے میں جو اس ادارے نے پلان بنائی وہ چھ سال منصوبہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا یعنی سکس ایئر پلان جو ہے وہ بنائی گئی جو اس ادارے نے پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے بنائی 53 میں 1953 میں ڈیولپمنٹ بورڈ کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اس جو جو اس کو نیا نام دیا گیا اس میں کچھ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں بھی تبدیلی آئی as you can see on the slide, it says in 1953 the government the planning board, planning board یعنی ڈیولپمنٹ بورڈ کو پلاننگ بورڈ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے جو مقاصد تھے جو پرپز تھا جو ایم تھا اس ادارے کا وہ تھا to develop the resources of the country as rapidly as possible to promote the welfare of people provide adequate living standards, social welfare services secure social justice and equality of opportunities to all یعنی اس ادارے کو جو ذمہ داری نئے ملک کے لیے سونپی گئی وہ ایک بہت اور اس کے جو مقاصد تھے وہ بہت ہی ہائی لیول کے مقاصد تھے یعنی ایک ایسا حکومتی نظام یعنی آپ یوں کہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ کوئی بھی پلان جو ہوتا ہے اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے اور اس نے اس گول یا آبجیکٹو کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے تو اس ادارے کو جو ذمہ داری سونپی گئی اور اس ادارے کے جو مقاصد تھے وہ کافی اونچے لیول کے تھے یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح کی فاؤنڈرز نے ڈریم کیا تھا سوچا تھا کہ یہ ملک ہوگا تقریباً وہی اس ادارے کے مقاصد تھے کہ یہاں پر اس طرح سے منصوبہ بندی کی جائے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ کی جائے کہ جو وسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تک زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو استعمال کر سکیں جو فیسلٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر سکیں اور اس کے لیے اس ادارے نے جس کا نام پلاننگ بورڈ تھا اس نے پلان یعنی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنی شروع کی کہ دیکھا کہ کیا وسائل ہیں اور کس طرح سے اور کس جگہ میں انویسٹمنٹ کر کے ملک جو ہے وہ جلد از جلد ترقی کر سکتا ہے 1958 میں پلاننگ بورڈ جو ہے اس کا اس کو ریڈیزگنیٹ کر دیا گیا اور اس کو پلاننگ بورڈ کے جگہ پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا پلاننگ کمیشن کے مقاصد بھی تقریباً وہی تھے جو پلاننگ بورڈ کے مقاصد تھے لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا اور وہ اضافہ تھا کہ یہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ نہ صرف نیشنل لیول پر اداروں کو کنسلٹ کرے گا بلکہ پروونشل یعنی صوبائی لیول پہ بھی صوبائی لیول کے وہ تمام ادارے جو ملک کی ترقی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا فنکشن کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کو بھی جب وہ نیشنل پلان بنائے گا یعنی چونکہ یہ ادارہ نیشنل لیول پہ تھا اور ایک ملک کے لیے ایک ایسا ایسے منصوبے کی ضرورت تھی جہاں پہ ملک کے وسائل جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ استعمال اچھے طریقے سے یعنی ایفیشینٹلی ہوں تو اس کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ صوبائی لیول پر صوبائی سطح پر بھی وہ ان تمام اداروں کو شامل کیا جائے جو کہ ملک کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ ایک اس کی ذمہ داریوں میں ایک اضافہ تھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں کہ جو پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جو تبدیلی آتی گئی پلاننگ کمیشن کے بننے میں وہ آپ کو جو بیسک آپ کو ٹیکسٹ بک میں نے پرسکرائب کی ہے اس میں آپ کو اس کی تمام ہسٹری مل جائے گی لیکن یہاں پہ صرف مختصر یہ کہنا ہے کہ جو پلاننگ کمیشن یعنی ڈیولپمنٹ بورڈ بنا اور پھر اس کے بعد پلاننگ بورڈ کا نام دیا گیا پھر اس کے بعد پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ اس طرح سے نام کیوں تبدیل کیے گئے تو یہاں پہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پلاننگ بورڈ تھا اس کا جو اسٹیٹس کہنا چاہیے جو اس کا لیول تھا وہ اتنا ہائی لیول کا نہیں تھا ہائی لیول سے کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں جو اس کی جو سربراہی کر رہا تھا ڈیولپمنٹ بورڈ کی وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ لیں وہ نہیں کر رہا تھا تو اس لیے اس کی جو اسٹیٹس کہنا چاہیے وہ اتنا ہائی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا تو جب اس کو پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا جب پلاننگ کمیشن ری ڈیزیگنیٹ کیا گیا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو جو ہیڈ کرے اس کا جو اسٹیٹس یعنی اس کا جو سربراہ ہے پلاننگ کمیشن کا اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ منسٹر کے لیول کا کم از کم ہونا چاہیے تو اس میں کافی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پریزیڈنٹ بھی اس کا چیئرمین تھا لیکن یہ ہوا کہ اب جو پرزینٹ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو پلاننگ کمیشن کا سربراہ ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک منسٹر کے لیول کا اسٹیٹس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ادارے کو کے سربراہ کو ایک اونچی حیثیت دیتی ہیں تو آپ اس ادارے کی امپورٹنس اس ادارے کی اہمیت جو ہے اس کو بھی آپ بڑھاتے ہیں تو جتنا جس لیول پر فیصلہ ہائر لیول پہ جو بھی منسٹر کی لیول کا ہوگا یا پرائم منسٹر ہیڈ کرے گا کسی ادارے کو تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پلاننگ کے ادارے کو یہ سمجھا گیا گیا گیا سمجھا کہ ایک نئے ملک میں پلاننگ کا جو ادارہ ہے اس کی اہمیت بہت اس کی بہت اہمیت ہے اور ضروری ہے کہ اس کے اسٹیٹس کو بلند کیا جائے اور اس کے جو سربراہ ہے اس کو ایک منسٹر کا لیول دیا جائے اب آپ کے سامنے جو ہے ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے اور یہ آرگنائزیشن چارٹ کس کا ہے planning commission planning commission and planning and development department جو کہ نیشنل لیول پہ ایگزٹ کرتا ہے تو اس کی اسٹرکچر کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس جو اس کا ہیڈ ہے وہ ہے ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن یوں کہہ لیجیے سو ڈیپٹی چیئرمین جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ منسٹر کا لیول ہے اور اس کے لیکن عام طور پہ یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ڈیپٹی چیئرمین ہوتا ہے وہ عام طور پہ زیادہ جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے پروفیشنل سے مراد یہ ہے ہم نے یہ بہت دفعہ بات کی کہ ایک پروفیشنل اور ایک جرنلسٹ میں کیا فرق ہے تو جرنلسٹ وہ ہے جس کی کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ نہیں ہے جس کو آپ جہاں پر بھی لگا دیں وہ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دے گا لیکن جب ہم اسپیشلسٹ کی بات کرتے ہیں یا پروفیشنل کی بات کرتے ہیں یا اسکلڈ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے انڈیویجل کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی ایک اسپیسیفک ڈسپلن ہے یا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے تو عام طور پہ جو ڈیپٹی چیئرمین ہے پلاننگ کمیشن وہ ایک اکانومسٹ ہوتا ہے اکانومسٹ یعنی جس کی اسپیشلائزیشن معاشیات میں ہے وہ ہے اب اس کو جو اسسٹ کرتے ہیں وہ دو لوگ ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف اکانومسٹ ہیں اور اس کے بعد سیکرٹری ہے اب جو چیف اکانسٹ ہیں اس کے پاس فردر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹری پروجیکٹس ونگ ہے اور پھر اس کے بعد جوائنٹ چیف اکانسٹ یعنی جے سی ای میکرو یعنی میکرو لیول کی جو پلاننگ ہے وہ ہے اور پھر چیف اکانسٹ کے نیچے ہی جوائنٹ چیف اکانسٹ آپریشنز ہے یعنی جو اس سب یونٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے سیکرٹری ہے اب جو سیکرٹری پلاننگ کمیشن ہے یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے باکسز ہمیں نظر آ رہے ہیں پانچ باکسز نظر آ رہے ہیں اور اس میں جو اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ممبر پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ ہے پھر ممبر سوشل سیکٹر ہے پھر senior chief agriculture and food ہے اور ممبر انفراسٹرکچر ہے اور پھر جوائنٹ سیکرٹری ایڈمنسٹریشن ہے تو جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یعنی اس پورے ڈپارٹمنٹ ڈویژن کو جو کے جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری کے ذمہ یعنی ویریس کائنڈ آف پرچیز جو کرنی ہے یا مثال کے طور پہ جو سیلریز پے کرنا ہے یا اس ادارے کا جو اپنا بجٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے دائرہ کار میں آتی ہیں لیکن آپ کا جو میں ایمفس جو میں آپ کو جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جس طرح سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کو کہ ایک سوشل سیکٹر ہے اور یہاں جو ہے صرف آپ اس کے نیچے فردر جو ہیں برانچز ہیں یعنی سوشل سیکٹر میں کون کون سے جو ہیں وہ ایریاز آتے ہیں پاپولیشن کا ایریا آتا ہے ہیلتھ کا ہے ایجوکیشن کا ہے پاورٹی ایلیویشن کا ہے تو اس میں فردر جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہے دیا ہوا لیکن چونکہ یہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں صرف آپ ممبر سوشل سیکٹر کو شو کیا ہے تو یہ یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو گورمنٹ ہے وہ اپنے کام کو اپنے ایریا یا سیکٹر وائز جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے اب اس میں اسپیشلائزیشن بھی آ جاتی ہے اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جس سیکٹر کے لیے آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ سیکٹر جو ہے اس اس کو آپ ایک علیحدہ اس کا آپ ایک شعبہ بنا دیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سینئر چیف ایگریکلچر ہے ایگریکلچر اینڈ فوڈ ہے تو جتنے پروجیکٹس فوڈ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے یا ان کو اپروو کروانا ہے یا ان کو ان کے اوپر کام کرنا ہے ٹیکنیکل کام کرنا ہے یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ بریفلی کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ادارے کی لیول سے پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور ہائر لیول پہ یعنی نیشنل لیول پہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے تو تمام ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں پورے پاکستان سے سوری جو ایگریکلچر کے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان سے کسی بھی صوبے میں ہوں اور ان کی اگر ایک لیول سے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہے تو یہاں پر ان کو ٹیکنیکلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح طور پہ ان کا انالیسس کیا گیا ہے یا نہیں تو اسی طرح سے ممبر انفراسٹرکچر ہے انفراسٹرکچر میں عام طور پہ فزیکل انفراسٹرکچر آ جاتی ہے فزیکل انفراسٹرکچر میں آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو فزیکل انفراسٹرکچر میں روڈز آ جاتے ہیں کنسٹرکشن آف بریجز آ جاتے ہیں کنسٹرکشن آف ڈیمز جو ہے یہ سارے انفراسٹرکچر ہیں یعنی یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کو جن کے بغیر ترقی جن کی جو اگر نہ ہو تو آپ بہت سے کام جو ہیں آپ نہیں کر سکتے چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ اگر بجلی جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو جو کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ اس کو جنریٹ کر رہی ہے تو اگر بجلی نہ ہو ڈیمز نہ ہوں پاور ہاؤسز نہ ہوں تو بہت سے کام جو ہیں وہ نہ تعلیم ممکن ہے نہ صحت ممکن ہے کسی نہ ایگریکلچر کی پروڈکشن جو ہے وہ ممکن ہے یعنی جتنے بھی کام ہیں وہ جو ہیں وہ تقریباً ناممکن ہو جائیں تو یہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے یہ اس کے اپنے اپنے ایریاز ہیں جس میں ہر سیکٹر کے جو ہیں وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کا انالیسز ہوتا ہے ان کا اپریزل ہوتا ہے تو یہ ایک براڈ سا آپ کے سامنے نیشنل لیول پر ایک فریم ورک ہے جو ایک ادارہ ہے جو پورے ملک کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سینس میں کہ ملک کی جتنی بھی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ ان کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کرنے کے بعد ان کی اپروول کا ایک علیحدہ طریقہ ہے اس کی ہم بات کریں گے تو اس طرح سے اس ادارے کی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو یہ فنکشنز جو ہیں وہ کس طرح کی فنکشنز یعنی کس طرح کی اس ادارے کی ذمہ داریاں ہیں جو اس میں اس کو سونپی گئی ہیں اس میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی جو فنکشنز یا اہم ذمہ داریاں ہیں ویسے آپ اگر کسی بھی کتاب میں یا ایون پلاننگ اور ڈویلپمنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ آپ کو اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مل جائیں گی لیکن میں نے یہاں پر صرف آپ کو بہت بریفلی اس کی جو مین یا اہم ذمہ داریاں ہیں ان کی میں نے یہاں پر بات کی ہے تو پہلی اس کی جو فنکشن ہے وہ ہے prepare comprehensive national plan for socio economic development of the country یعنی یہ اس کی سب سے ایک اہم اور پہلی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک کمپریہنسو یعنی ایک مکمل جامع منصوبہ جو ہے وہ بنائے جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہو یہ ایک اس کا پہلا جو ہے وہ کام ہے دوسری جو اس کی فنکشن ہے وہ ہے formulation with in the framework of national plan of annual plan and annual development programme یعنی ملک یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلانز ہیں جتنی قسم کی بنتی ہیں وہ ہیں ہمارے ملک میں ایک پانچ سالہ منصوبہ ہوتا ہے جو پانچ سال کے لیے بنتا ہے پھر اینول پلانز ہوتی ہیں جو سالانہ منصوبہ بندی ہے جو سالانہ پروجیکٹس ہیں وہ بنتے ہیں کہ ایک سال میں کون کون سے جو منصوبے جو بنائے گئے ہیں وہ مکمل ہوں گے یا وہ کہاں تک ان کی کہاں تک وہ مکمل ہوں گے کیونکہ جیسے آپ دیکھیں گے کچھ منصوبے جو بہت بڑے ہوتے ہیں بڑے اس سینس میں کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ممکن نہیں کہ وہ ایک سال میں مکمل ہوں تو وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتے ہیں یعنی ان کی کمپلیشن جو ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہے تو اس طرح سے ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سال میں کہاں تک مکمل ہوئے ہیں اور اور مزید اس میں کتنا ٹائم لگے گا ان کو مکمل ہونے میں تو اس پلاننگ uh, کمیشن uh, کا develop planning and development division کا ایک یہ uh, ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس طرح کے منصوبے بنائے سالانہ بھی اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو کہ اوور آل فریم ورک جو ہے پلاننگ کا یا اوور آل جو پرپس ہے یا منصوبہ ہے اس میں وہ فٹ ان کرے یعنی اس میں اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہو تیسری جو فنکشن ہے جو اس میں بتائی گئی ہے اس کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی وہ ہے monitoring the implementation of all major development projects and programmes اب اس کے بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں روپیز فورٹی ملین لکھا ہے فورٹی ملین ابو روپیز فورٹی ملین یعنی پلاننگ جو کمیشن ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ان تمام پروجیکٹس کو مانیٹر کرتا ہے جن کی انویسٹمنٹ چالیس ملین سے زیادہ ہے یعنی اس سے چھوٹے لیول انویسٹمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نہیں وہ صوبائی لیول پر ہی مانیٹر ہوتے ہیں لیکن جو فورٹی ملین سے اوپر کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ان کو مانیٹر کرے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ کا کیا مطلب ہے مانیٹر کس طرح سے کرتے ہیں تو مانیٹرنگ یہ ہے کہ آپ فیڈ بیک لیں کہ یہ منصوبہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو جس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا تھا امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا وہ اسی رفتار سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے صوبے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ پانچ سال ہم نے سوچنے کا ورڈ تو مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے ہم نے پلان اس طرح سے کیا ہوتا ہے یعنی ہم نے اس طرح سے منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ یہ پانچ سال میں مکمل ہو جائے گا لیکن جب ہم اس کو اصل میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ وہ پانچ سال سے زیادہ لے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانچ سال میں ہی مکمل ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانچ کے بجائے ساڑھے چار سال میں مکمل ہو جائے تو یہ ایک میں آپ کو تین سچویشن بتا رہی ہوں تو یہ منصوبہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے یہ وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جس طرح سے اس کو پلان کیا گیا تھا اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہیں تاخیر تو اس میں نہیں ہو رہی ہے اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو کیا وجوہات ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان وجوہات کو جو ہے کسی طرح سے ختم کیا جائے ایز آؤٹ کیا جائے کہ وہ جو ہے منصوبہ جو ہے اس میں ڈیلے نہ ہو اس میں تاخیر نہ ہو تو یہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایویلویٹ کرتا ہے continuous evaluation of economic situation and coordination of economic policies اب ہم نے جب ہم بات کر رہے تھے منصوبہ بندی کی اور آپ ریکال کریں گے کہ ہم نے ایک ایک آپ کو ایک گراف آپ نے دیکھا تھا جس میں یہ تھا کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا یا جو گولز ہیں یا جو مقاصد ہیں وہ فیوچر پوائنٹ ان ٹائم میں ہیں جو آبجیکٹوز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے اور یہ بھی بات کی گئی تھی کہ جو منصوبہ بندی ہے وہ چونکہ مستقبل کے لیے کی جاتی ہے اور مستقبل جو ہے وہ ایک ان نون پیرامیٹر ہے نون نہیں ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے نون جتنی بھی ہم اس کے بارے میں معلومات مستقبل کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم اس کو اس معلومات کو حاصل کریں اور عام طور پہ جس جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اس معلومات کو جاننے کے لیے وہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پروجیکشنز کرتے ہیں پروجیکشنز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس جس چیز کی انفارمیشن ہے وہ ماضی ہے اور جو ہمارے پاس حال کی ہے انفارمیشن اور ماضی اور حال سے ہم ہم مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو continuous evaluation of economic situation in the country جو ہے اس کا اس کی ایویلویشن اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم یہ جان سکیں زیادہ سے زیادہ کہ مستقبل میں کیا تبدیلیاں آئیں گی کیا ٹرینڈز ہوں گے اور جو ہم نے منصوبے بنائے ہیں جن کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہے ان منصوبوں پہ کیا اثر پڑے گا اگر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں تو اس طرح سے یہ ذمہ داری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ وہ متواتر اسٹڈیز کرتا رہے اور یہ جاننے کی کوشش یہ معلومات اکٹھی کرے کہ کیا تبدیلیاں جو ہے وہ آئیں گی پانچویں جو چیز اس میں ہے وہ ہے examination technical appraisal of development projects received from federal ministries and provincial government for consideration of central development working party ابلیک executive committee of national economic council تو یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے جو جتنے بھی پروجیکٹس صوبائی لیول سے یا جتنے بھی پروجیکٹس نیشنل لیول سے جو منسٹریز ہم نے بات کی تھی کہ تھرٹی نائن منسٹریز ہیں اور ہر منسٹری کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بناتی رہتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں خواہ وہ سڑکوں کے ہیں یا ڈیمس کے ہیں یا اسکولس کے ہیں یا صحت کے ہیں یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں اس کا ٹیکنیکل اپریزل کرتے ہیں اور ٹیکنیکل اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ کی پلان سبمٹ کی ہے کیا اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ صحیح ہیں اب ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم تھوڑی سی آگے چل کر بات کریں گے کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کسی بھی پروجیکٹ کی کیا ہوتی ہیں اور جو تین طرح کا اپریزل جو وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کرتا ہے وہ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے آپ یہاں پر جو چیز دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ یہاں پہ ہم نے دو اداروں کی بات کی ایک تو ہے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اور دوسرا ہم نے کیا دوسرا جس ادارے کا نام لیا ہے وہ executive committee of national economic council ہے یہ دونوں ادارے آگے چل کے ہم اس کو بتائیں گے کہ بہت اہم ادارے ہیں جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے جہاں تک پروجیکٹس کو اپروو کرنے کا تعلق ہے یہ وہ اہم ادارے ہیں جو پروجیکٹس کو اپروو کرتے ہیں اور مختلف انویسٹمنٹ سائز کے پروجیکٹس مختلف سطح پر یا مختلف لیول پر اپروو ہوتے ہیں ہم بات بڑی دیر سے کر رہے ہیں پروجیکٹس کی اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ پروجیکٹس ہوتے کیا ہیں اور وہ کسی بھی منصوبے کا حصہ کس طرح سے بنتے ہیں تو کوشچن ہے کہ what what does national plan comprise جس ہم uh, نیشنل منصوبے کی بات کر رہے ہیں ہم نے بات کی کہ پانچ سالہ جو ہے وہ منصوبہ بنتا ہے اور پھر ہر سال چھوٹے چھوٹے ہر سال اینول پلانز ہوتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو نیشنل پلان ہے یہ اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں uh national plan comprise of number of small projects جو نیشنل پلان ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں پروجیکٹس کی جو ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہے project is a work that is undertaken for a given period of time with given resources اور پروجیکٹس کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کا پہلا کیریکٹرسٹک ہے it is investment of resources اور جب ہم ریسورسز کی بات کریں تو آپ یہ ضرور ذہن میں اس بات کو لے کر آئیں کہ ریسورسز یا وسائل جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے وسائل جو ہیں وہ صرف سرمایہ ہی نہیں ہے وسائل جو ہے وہ وقت بھی ہے جو لوگ کسی چیز میں کام کرتے ہیں وہ بھی ہیں اور آف کورس کیپٹل مشینری ہے جو کہ کسی بھی پروجیکٹ میں استعمال ہوتی ہے سو so, پہلا کیریکٹرسٹک کسی پروجیکٹ کا ہے انویسٹمنٹ آف ریسورسز کسی مقصد کے لیے ریسورسز کو جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے دوسرا جو کیریکٹرسٹک ہے پروجیکٹ کا وہ ہے it consumes inputs and gives out output یعنی کچھ وہ را uh, مٹیریل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور کچھ جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اکانمی uh, میں یا سوسائٹی میں جو ہے وہ uh, کو دیتا ہے اور اس کا آخری اور بہت اہم جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے it has a beginning and an end یعنی یہ شروعات اس کا ہم پوائنٹ ان ٹائم یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وقت اس کو شروع کیا گیا اور کس وقت جو ہے یہ مکمل ہوا اب پہلے دو جو اس کے کیریکٹرسٹک ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کے کیریکٹرسٹک ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس میں ریسورسز جو ہیں وہ انویسٹ ہوتی ہیں اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس اس کے کچھ ان پٹس ہوتے ہیں اور کچھ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں لیکن جو ادارے ادارہ ادارے میں اور پروجیکٹ میں ایک فرق ہے پروجیکٹ بھی ایک طرح کا ادارہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے یعنی مدت یہ کہنا چاہیے کہ یہ شروع ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو ایک اور جو ہے وہ شکل مل جاتی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سسٹینیبل رہے یعنی ادارے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی قائم رہے تو کیا اگزامپلز ہیں جو ہم پروجیکٹس کی دے سکتے ہیں ہمارے ہم نے یہاں پر تین جو ہے مثالیں دی ہیں کہ تین پروجیکٹس جو ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں پہلی جو مثال ہے وہ ہے تربیلا ڈیم پروجیکٹ اب آپ کہیں گے کہ تربیلا ڈیم تو ابھی بھی ایگزٹ کرتا ہے بالکل صحیح ہے تربیلا ڈیم تو ابھی بھی ایگزٹ کرتا ہے لیکن یہ پروجیکٹ کیسے ہوا یہ پروجیکٹ اس سینس میں ہوا کہ جب اس کو شروع کیا گیا اس کے لیے ایک اس کا اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی فیزیبلٹی سے مطلب ہے کہ ایک اسٹڈی کی گئی کہ پاکستان میں پانی کی اور بجلی کی کتنی ضرورت ہے کتنا جو ہے وہ چاہیے اور جس میں ہم انویسٹ کریں گے اس پروجیکٹ میں یہ ہمیں کتنی بجلی اور کتنا پانی جو ہے وہ دے گا اور کتنی عرصے کے لیے یہ بھی اندازہ یا ایسٹیمیٹ جو ہے جب اس کے اوپر منصوبہ بندی شروع ہوئی تو یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ یہ اتنے عرصے تک پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ فیسلٹی یعنی بجلی اور پانی کی جو ہے وہ دے گا اب پروجیکٹ یہ اس لیے ہے کہ اس کو شروع کیا گیا ایک ٹائم پیریڈ میں رائٹ اور جب یہ مکمل ہوا یعنی جب ڈیم جو ہے وہ بن گیا اور اس کے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے تو جن لوگوں نے اس اس کو کو ایگزیکیوٹ کیا یا جن لوگوں نے اس کو بنایا اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا وہ لوگ اب اس ادارے میں کام نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کچھ کر بھی رہے ہوں لیکن وہ اس کو بنانے کے لیے جو ایک آرگنائزیشن کریٹ کی گئی تھی وہ اب نہیں ہے اب جو اس کو اس کہہ لیں ادارہ کہہ لیں یا جو اب اس ڈیم کو جو آرگنائزیشن رن کر رہی ہے وہ اس کا مقصد مختلف ہے اور جس نے اس کو بنایا تھا اس کا مقصد ایک اور مقصد تھا کہ اس کو کمپلیٹ کرنا دوسری چیز آپ دیکھیں جو ہم نے مثال دی وہ ہے کنسٹرکشن آف اسکول یعنی آپ نے کسی بلڈنگ کو ایک اسکول کی بلڈنگ کی مثال لی ہے اس کی تعمیرات جو ہے اس وہ بھی ایک پروجیکٹ ہو یعنی اس کا شروع کا پوائنٹ ہے اور اینڈ کا پوائنٹ ہے اسی طرح سے یہ تو میں نے تقریباً تینوں جو مثالیں ہیں یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کنسٹرکشن سے نہیں ریلیٹڈ ہوتے اور وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کسی سوشل ایسپیکٹ سے تعلیم کے کچھ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں پروگرامز یا پروجیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بالغاں یعنی جو اسکول کی ایج سے کراس کر گئے ہیں اور جو لیکن ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے تو ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی یا پروجیکٹ یا پروگرام شروع کیا جائے گا جو ایک نارمل پرائمری ٹیچنگ سے ہے کیونکہ ایج گروپ ڈفرینٹ ہے لہذا اس کی جن کی ایج جو وہ ایج کراس کر چکے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا تو اس کا بھی ایک بگننگ اور ایک اینڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو ذہن میں آپ یہ بات رکھیے کہ پروجیکٹ ایک ایسا ادارہ ہے پروجیکٹ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو کچھ عرصے کے لیے کریٹ کی جاتی ہے ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس آرگنائزیشن کو ڈس بینڈ کر دیا جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم جو چیز دیکھنے چلے ہیں وہ پروجیکٹس کے ہی سلسلے میں ہے اور میں اس بات کو اس لیے ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ پروجیکٹس کی جو اہمیت ہے کسی بھی منصوبے میں وہ بہت زیادہ ہے جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں سات مختلف سٹیجز نظر آ رہی ہیں وہ سٹیجز ہیں جس کو عام فہم میں پروجیکٹ سائیکل بھی کہا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ سائیکل اور پلاننگ کا آپس میں کافی چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں کامن چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی اب پروجیکٹ سائیکل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کس طرح سے تعین لگایا جائے کہ پروجیکٹ کس ایریے میں اور کس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے دوسری چیز ہے پروجیکٹ اسٹڈی یہ اس کو دوسری زبان میں ٹیکنیکل لینگویج میں فیزیبلٹی بھی کہتے ہیں یعنی جب ایک بات یہ سوچ لی کہ پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ ہم کیا اس پروجیکٹ کی واقعی ڈیمانڈ ہے ہمیں کس طرح کے وسائل چاہیے ہوں گے ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی اگر بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ کی اسٹرکچر کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوشل اور اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا یہ فیزیبلٹی اسٹیج eh, پر جو ہے بات ہوتی ہے پھر آتی ہے پروجیکٹ پریپریشن پھر اس کے بعد ہے پروجیکٹ اپریزل پھر پروجیکٹ اپروول کا ایک پروسیس ہے پھر اس کے بعد پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ہے اور فائنلی پروجیکٹ اویلویشن ہے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور حکومت میں یہ کس طرح سے ان کو کون سے ادارے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کو ان کانسیپٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بات میں آپ کو اور یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں تھیوری میں بھی ہیں اور تقریباً حکومت کے کسی بھی سطح کوئی بھی سطح ہو حکومت کی یا کوئی بھی ادارہ ہو حکومت کا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے یہ صرف یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف کتاب میں ہے لیکن ایکچولی یہ تمام اسٹیپس جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں تو پروجیکٹس کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں مختلف طریقے ہیں اور میں آپ کو صرف چند ایک طریقے بتاؤں گی اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں جب شروع میں بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو پالیسیز ہیں وہ کون بناتے ہیں جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ کوئی پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو یا اس کو اس کی نشاندہی کی جائے کسی بھی پروجیکٹ کی اور وہ آئے کہاں سے اس کو کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیو جو ہے اس نے جو ہے کہا ہو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بہت اہم ہے پروجیکٹ کس طرح کے ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ میرے علاقے میں آپ کالج جو ہے وہ کھلنا چاہیے کیونکہ یہاں پر لوگوں کو لیٹ سے کہ کالج جو ہے وہ لڑکیوں کا کالج کھلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی ریزن یا جسٹیفیکیشن دی جائے کہ یہاں پر میٹرک کا تک تو اسکول ہے لیکن کالج میں جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے لڑکیوں نے ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک کالج کھولا جائے پھر یہ نشاندہی کے کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے کہاں سے آتی ہے تو ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریا میں ایکسپرٹ سے مراد ہے کہ کوئی اکانومسٹ ہو سکتا ہے جس جو یہ کہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے پھر سرویز کے ذریعے مختلف سروے بھی کیے جاتے ہیں کچھ حکومت سروے کرتی ہے وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ ہاں پروجیکٹ ہونا چاہیے تعلیم کا ہونا چاہیے ہیلتھ میں ہونا چاہیے اریگیشن کا ہونا چاہیے ایگریکلچر کا ہونا چاہیے انوائرمنٹ جو ہے آج کل ایک ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے تو مختلف یہاں سے بھی اس کی نشاندہی ہو سکتی سو مختلف طریقے ہیں جس سے یہ چیز اس چیز کی نشاندہی ہو کہ کہاں پر اور کون سا جو ہے پروجیکٹ ہوگا اور یہ ایک براڈ ایریا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اسکول بنانا ہے یا ڈسپینسری کھولنی ہے یا سڑک بنانی ہے یا کسانوں کو بیج جو ہے وہ مہیا کرنے ہیں یا کسانوں کو قرضے جو ہیں وہ دینے تو مختلف اس کے طریقے ہیں اخبار بھی جو ایک طریقہ ہے تھرو میڈیا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی یہ مشکلات ہیں لہذا یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے جو دوسری چیز ہے پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ فیزیبلٹی کے لیے فیزیبلٹی کا مطلب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ in depth study of technical financial economic viability of project it is based on service and research studies اب یہاں پر ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی کہ وہ پروجیکٹ کیا پروڈیوس کرے گا what is it going to what output it will produce and output کسی طرح کا اگر اسکول ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں آپ کہیں گے کہ جی اسکول کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا اسکول کا آؤٹ پٹ وہ اسٹوڈینٹس جنہوں نے تعلیم ایک خاص لیول کی مکمل کر لی ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوں گے اور ان پٹس کیا ہوں گے وہ اساتذہ سلیبس اور کیا چیز چاہیے بلڈنگ چاہیے جگہ چاہیے تو یہ سب ان پٹس ہوں گے تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلس دیکھتے ہیں پھر آپ اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں اور بہت اہم چیز ہے کہ فائنینسز یعنی کہاں سے آپ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا حکومت دے گی پیسہ لوگ کانٹریبیوٹ کریں گے اس علاقے کے یا باہر سے کوئی فارن اسسٹنس جو ہے وہ ملے گی پیسہ جو ہے وہ روپی ٹرم میں ہوگا پیسہ جو ہے وہ فارن کرنسی کے ٹرم میں ہوگا اور اس کی جو کاسٹ ہے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی وہ کیا ہے اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اکنامک اس کا جو انالیسز ہے وہ یہ دیکھتا ہے یعنی اسٹڈی دیکھتی ہے کہ اس کا پورے ملک کو یا اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ کا اور کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے لیں خواہ وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو اس کے کوئی نہ اس کے یقیناً ایک مثبت اور کچھ منفی اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ جو اس سٹیج پر ایک پروجیکٹ کی مکمل اسٹڈی کی جاتی ہے فیزیبلٹی کی جاتی ہے ریسرچ کی جاتی ہے کہ آیا یہ پروجیکٹ ٹیکنیکل لیول پر فائنینشل لیول پر اور اکنامک لیول پر جو ہے کیا یہ فیزیبل ہے کیا یہ مناسب ہے اس کو اس کے بارے میں مزید پلاننگ کرنا یا نہیں جب یہ اسٹڈی مکمل کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر پروجیکٹ کو پلان کیا جاتا ہے اور ایک ڈاکومینٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پی سی ون یہ پلاننگ کمیشن کا ایک فارم ہوتا ہے آپ یہ کسی بھی فارم کی طرح یہ ایک فارم ہے جس میں تمام سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا نام کیا ہوگا اس یہ کس جگہ پر فزیکلی کس جگہ پر ہوگا کس صوبے میں ہوگا صوبے میں کسی کس ٹاؤن یا کس علاقے میں ہوگا تو یہ اس کے پھر اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی روپی ٹرم میں اس کی کاسٹ uh, کیا ہوگی اور اگر فارن کرنسی ہے اس میں اس کی کاسٹ کیا ہوگی یہ فارم جو ہے ایک بڑا ہی کمپریہنسو فارم ہوتا ہے یعنی پی سی ون جس کو کہا جاتا ہے اور P C stands for planning commission right so یہ پلاننگ کمیشن کا ایک فارم ہوتا ہے جو جو بے شمار سوالات جو ہے جس میں ہوتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں کہ اچھا اگر مین پاور لوگ چاہیے تو اس میں اسکلڈ لوگ کتنے چاہیے اس میں انسکلڈ لوگ کتنے چاہیے کیا انجینئرس کی ضرورت ہے ڈاکٹرس کی ضرورت ہے اگر ٹریننگ کے ذریعے ٹریننگ دینا ہے تو کیا ٹریننگ کے لیے لوگوں کو ملک کے اندر تربیت دی جائے گی یا ملک سے باہر تربیت دی جائے گی تو یوں کہہ لیں کہ اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا جو آپ تصور نہ کر سکیں جو نہ پوچھا گیا ہو اور اس کی ڈیٹیلز بتانا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مختلف سیکٹرز کے لیے یعنی سیکٹر سے مراد ہے کہ اگر صحت کا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ پی سی ون فارم ہوگا اور جو اگر اریگیشن کا ہے ایگریکلچر کا ہے اس کے لیے علیحدہ فارم ہوگا کیونکہ جو جس طرح کی انفارمیشن تعلیمی پروجیکٹ کے لیے چاہیے وہ ایک اور طرح کی ہوگی اور جس طرح کی انفارمیشن ایک اریگیشن کے پروجیکٹ کے لیے چاہیے وہ اور طرح کی ہوگی سو so, یہ مختلف سیکٹرز کے لیے مختلف فارمز ہوتے ہیں جن کے بارے میں تمام جو سوالات دیے ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن دینا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے پروجیکٹ پریپریشن کے بعد اس کی بات آتی ہے اپریزل پروجیکٹ اپریزل یوں سمجھ لیجئے کہ جس جو بھی اسپانسرنگ ادارہ ہوتا ہے وہ پی سی ون میں یہ تمام انفارمیشن جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں وہ اس فارم میں وہ تمام انفارمیشن یا معلومات جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں یعنی اگر تعلیم کا محکمہ ہے آرگنائزیشن ہے تو وہ یہ تمام انفارمیشن پی سی ون میں مکمل کر کے اس کو ایک ڈاکیومنٹ میں کی شکل دیں گے یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آرگنائزیشنل لیول سے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں یعنی پی سی ون کو بھرنا اور اس میں تمام معلومات کسی پروجیکٹ کے بارے میں دینا وہ اس ادارے کی ہوتی ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے یا جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس نے تو یہ تمام معلومات پی سی ون میں دے دی اب جو چوتھی سٹیج آتی ہے وہ ہے اپریزل کی اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن تو دے دی اب یہ ایک ادارے کے پاس جائے گی حکومت کے جو آپ کو یہ بتائے گی جو اس کو اسکروٹنائز کرے گی جو جو ادارہ اس کو دیکھے گا کہ جو آپ نے انفارمیشن اس میں دی ہے کیا وہ انفارمیشن صحیح ہے کیا آپ نے کہیں انفارمیشن کو ایگزیجریٹ تو نہیں کیا یا کسی انفارمیشن کو کم تو نہیں بتایا تو اپریزل ہوتا یعنی آپ دوبارہ سے یہ جو ڈاکیومنٹ جس پہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک اچھا پی سی ون تیار کرنے میں یہ تمام انفارمیشن جو ہے دینے میں تو پھر ایک ادارہ جہاں پہ ہم اس کو ریویو کے لیے یہ جاتا ہے کہ آیا یہ جو انفارمیشن اس میں دی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے اس میں کوئی ایگزیجریشن یا کوئی ڈاؤن پلے تو نہیں کیا گیا کسی انفارمیشن کو تو اس کو پھر اپریز کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جس کا تعلق جو اسپانسر نہیں کر رہا یہ ایک نیوٹرل باڈی ہوتی ہے جو کہ اس کو اسیس اور ریویو یا اسکروٹنائز جو ہے وہ کرتا ہے اب جب یہ اسکروٹنائز ہو جاتا ہے اور اگر تو جو اسکروٹنائزنگ ایجنسی ہے اور آپ نے کو جب میں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی اسٹرکچر دکھائی تھی تو وہاں پہ ایک تھا جو ممبر سوشل سیکٹر جو ہے وہاں پہ ایک پوزیشن تھی تو اگر سوشل سیکٹر کا پروجیکٹ ہوگا تو وہ پھر ممبر جو سوشل سیکٹر ہے وہ اس کو اس کا پورا ونگ جو ہے اس کا ٹیکنیکل جو ہے اور اکنامک اور فائنینشیل ایسپیکٹ کو ریویو کرے گا تو جب یہ ریویو اگر اس میں یہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں جو اپریزنگ باڈی ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ تمام ڈیٹیلز صحیح ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ مکمل ہیں تو وہ اس کے بعد اس کو اپروول کے لیے بھیج دیتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ دوبارہ اس اسپانسرنگ ادارہ جو ہے اس کے پاس جاتی ہیں اب جو پروف کرنے کی باڈیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے پھر executive committee of national economic council ہے جس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کرتا ہے اور پھر سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے جو کون سے پروجیکٹ اپروو کرتا ہے جن کی ہنڈریڈ ملین تک کہ اگر hundred million costing up to hundred million اگر ہنڈریڈ ملین سے کوئی بھی انویسٹمنٹ تجاوز کر جائے گی تو اس کو پھر ایکنیک کے پاس این ای سی کے پاس جو ہے وہ جانا پڑے گا تو یہ مختلف لیولز ہیں سطح ہے جو انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ کہ کتنا سائز ہے پروجیکٹ کا اس بنیاد پہ اپروو کرتے ہیں یہ مزید اور ادارے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں this is called departmental central departmental approving body ہے وہ اپروو کرتی ہے یہ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہے پروونشل ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی یہ پروونشل لیول پر ہوتی ہے پھر پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ہے اور یہ ہم جب پلان کی بات کر رہے تھے جب سب اپروول ہو جاتی ہے تو ایک پروجیکٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ پورے ملک سے نیشنل لیول پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور کوآڈینیٹ کرتا ہے اب آپ کے سامنے پروونشل لیول کی جو ہے وہ ادارے ہیں اور یہاں پہ پروونشل لیول پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہیڈ چیئرمین کرتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پھر سیکرٹری ہوتا ہے وہی اسٹرکچر ہے جو کہ نیشنل لیول پر ہے وہی اسٹرکچر پروونشل لیول پہ ہے اکانومسٹ ہوتے ہیں چیف اکانومسٹ ہوتے ہیں اس کا سارا پروسیس جو ہے تقریباً وہی ہوتا ہے جو کہ نیشنل لیول پہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہے پروونس لیول کے پروجیکٹس کو پروو کرتی ہے یہ اس کی اسٹرکچر بتائی گئی ہے جو کہ کیا کون کون سے لوگ ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری ہیں اور ان کو کون اسسٹ کرتا ہے وہی chief economist joint chief economist تقریباً وہی ڈیزیگنیشن اور وہی لیولز جو ہیں اس لیول پہ بھی ایگزٹ کرتے ہیں اب تک جو ہم نے بات کی وہ ہے پلاننگ نیشنل لیول پر کس طرح سے ایگزٹ کرتی ہے کون سے ادارے ہیں جو نیشنل لیول پر منصوبہ بندی کرتے ہیں ان کی اسٹرکچر کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی فنکشنز کیا ہے پھر ہم نے جو بات کی وہ دیکھا کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک اہم حصہ ہیں کسی بھی نیشنل پلان کا اور پروجیکٹس کہاں سے شروع ہوتے ہیں پروجیکٹس جو ہیں وہ اداروں کی لیول سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا ایک پورا سائیکل ہے ایک طریقہ کار ہے جس پہ ان کا انالیسس کیا جاتا ہے ان کو اپریز کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو پروجیکٹ جس ادارے نے اسپانسر کیا ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وائبل ہے یا نہیں یعنی اس کا کوئی فائدہ اکانمی کو ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح سے ہم نے بریفلی پروونشل لیول کی جو ہے اداروں کی بات کی جو کہ مور اور لیس اسی طرح سے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ ایگزٹ کرتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پروسیس جس کو ہم ریشنل پلاننگ پروسیس کہتے ہیں وہ ایگزٹ uh, کرتا ہے ان ریئل لائف بھی ابھی ہم صرف اس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینٹ تک rational rational process of planning exist تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریلیشن شپ جو ہم نے تھیئری میں پڑھا تھا اور جو آج ہم نے پاکستان کی پلاننگ جو ہے اس کو بریفلی دیکھا اس کا آپ کو ریلیشن شپ جو ہے وہ واضح ہوا ہوگا اور اب نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی بات مزید پروونشل کے اداروں کی بات کریں گے اور پھر اس ٹاپک کو تھوڑا سا آگے اور لے جائیں گے تو آپ نوٹس کنسلٹ کرتے رہیے اور جو تمام میں نے آپ کو جن چیزوں کی سورسز بتائی ہیں ان کو دیکھتے رہیں یہ یقیناً آپ کے لیے بہت یوزفل رہیں گے تو ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ